اسلام کے غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں کی وفا مانگ رہے ہیں اسلام کے غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں اسلام کے غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں چبھتا ہے تو چبھتا رہے تلوار کی صورت چبتا ہے تو چبتا رہے تلوار کی صورت تلوار کی صورت ہم سنتے محبوب خدا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں اسلام کے غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں خوش قسمت ولا ہے جو ہر وقت خدا سے خوش قسمت اعلیٰ ہے جو ہر وقت خدا سے اسلام کی خدمت کی سخا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں اسلام کے غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے مدینہ کی وفا مانگ رہے میں نکلتے دیوانے میدان میں نکلتے ہوئے دیوانے اصحاب محمد کی ادا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں اسلام کے غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں مدینہ کی وفا مانگ رہے مدینہ کی وفا مانگ رہے یا رب جلال عطا کر دے سے یا رب جلال عطا کر دے سے عطا کر دے سے لڑنے کو جو انداز نیا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں اسلام کے غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں وفا مانگ رہے ہیں کچھ لوگ فکر مال کو دل سے نکال کر کچھ لوگ فکر مال کو دل سے نکال کر کو دل سے نکال کر اس دین پہ مرنے کا مزہ مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے اسلام کے غلبے کی دعا مانگ رہے ہیں سلطان مدینہ کی وفا مانگ رہے ہیں مدینہ کی وفا مانگ رہے